فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو حالانکہ اللہ نے تو ان کے کیے کی وجہ سے انہیں اوندھا منہ گمراہی میں دھکیل دیا کیا تم لوگ اسے ہدایت دینا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے آپ راہ نہ پائیں گے اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں منافقین سے مراد عبداللہ بن اوبئی بن سلول اور اس کے ساتھی ہیں جو غزوہ احد کے موقع سے میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے بخاری مسلم احمد اور ترمزی نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ نکلے تھے راستہ سے واپس ہو گئے ان کے بارے میں صحابہ کرام کی دو رائے ہو گئی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں انہیں قتل کر دینا چاہیے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان منافقین کا نفاق ظاہر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ طیبہ شہر ہے زنگ اور گندگی کو اس طرح الگ کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بھاتی لوہے کا زنگ الگ کر دیتی ہے اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں مسند احمد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت بھی مروی ہے کہ کچھ عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منور آئے اور مسلمان ہو گئے لیکن وہ مدینہ منورہ کے مشہور بخار میں مبتلا ہو گئے تو اسلام سے برگشتہ ہو کر وہاں سے نکل پڑے راستہ میں کچھ صحابہ اکرام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں واپس جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ مدینہ کی بیماری سے ہم تنگ آ گئے تھے صحابہ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ نہیں تھے پھر ان کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہو گیا کسی نے کہا کہ یہ لوگ منافق ہو گئے کسی نے کہا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا بہت ممکن ہے کہ منافقین مدینہ اور دیگر منافقین عرب سبھوں کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہوا ہو اور اختلاف نے شدت پکڑ لیا ہو تو یہ آیت نازل ہوئی